الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے مجھ پر درد پاک کی کثرت کرو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 ہماری یہ رہنمائی فرما دیں ہمیں ایسا کیا کام کرنا چاہیے اس موقع پہ ہم کیا پڑھیں کیا کریں تو امیر سنت دام درکاتم لالیہ جیسے کہ نوجوانوں کے بزرگوں کے اسلامی بھائیوں کے اسلامی بہنوں کے مسائل حل فرما رہے ہیں وہاں امیر سنت مدنی منوں کے مسائل پہ بھی توجہ رکھی ہوئی ہے آپ ایسے موقع پر یہ کیجیے اس سے بات کرنی ہے تو یہ کیجئے آپ نے سونا ایسا ہے چلنا ایسا ہے آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے مدنی منع ہوتے ہیں امام شریف سجائے ہوتے ہیں مدنی لباس پہنے ہوتے ہیں مدنی منیا ہوتی ہیں اسکاف ہوتے ہیں اور پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں تو مدنی منی آئی تھی مدنی برقع پہن کر آئی تھی تو وہ مناظر بھی ایک دیدنی تھا ایک اچھا منظر تھا اور امیر سنت دامد برکاتم لالیہ کی فیضان سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے مدنی منوں کو مدنی منوں کو شاد و باد رکھے اور مدنی گلدستے آتے ہیں بڑے پیارے پیارے اور ہمارے رکن شورا جو ہے یہ مدنی گلدستے لے کر آتے ہیں تو اماد بھائی آج کیا مدنی گلدستے لے کر آئے ہیں آج جیسے ہمارا بھی موضوع چل رہا ہے اور موضوع کے اندر جو ہے وہ سیکھنے سکھانے سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہمارے ساتھ جا رہی تو جی۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مثال کے طور پہ آپ نے امام کی بات کی تو ہمارے بعض مدنی منع تو وہ لازمی بات ہے وہ مدنی منع ہوتے ہیں اپنے کپڑوں کا بھی لحاظ نہیں فلا چیز کا لحاظ نہیں اور تیل وہ لگایا ہوا نہیں ہے سرما وہ لگاتے نہیں ہیں کپڑے نہانا ہو تو پھر ان کو ہوتا ہے ابھی سردی ہے گرمی ہو تو سستی ہے تو یہ ساری چیزیں لے کر یہ لوگ کبھی ہوتی ہے امی پکڑ رہی ہوتی ہے نہا لو تیل لگا لو ان کو یہی عادتیں ہوتی ہے تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس ضروری چیز کو بھی جو ہے وہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں ان ضروری چیزوں کے اندر یعنی یہ دیکھیں دین بڑا پاکیزہ دین ہے اس نے ہمیں صفائی کا درج دیا اس نے ہمیں بہت ساری چیزوں کا تو ہمارے بعض منع ہوتے ہیں وہ بےچارے جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی بس لحاظ نہیں رکھتے ان چیزوں کا تو ان چیزوں کا لحاظ بہت ضروری ہے اور انہی میں ایک چیز ہے ناخن دیکھیے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھتے کہ آپ کے بال چھوٹے تھے پھر بڑے ہوتے رہتے ہوتے رہتے وہ اتنے بڑے ہو جاتے پھر کاٹنے پڑتے ہیں تو مدنی منوں کو بھی لازمی بات ہے بال بل آخر کاٹنے پڑیں گے جب وہ بہت بڑے ہو جائیں گے یا جو اس کی صورت بنے گی اور ویسے بھی بال جو ہے وہ کاٹنے کی جو صورت ہے اس کے مطابق بال کاٹنے چاہیے اور یہ صورت ہونی چاہیے سنت و بھرے ہمارا مدنی حلیہ ہونا چاہیے تو اسلام نے ہمیں ان باتوں میں بھی رہنمائی کی اور ہمیں بتایا کہ ہمیں یہ یہ یہ یہ یہ, کام کرنے ہیں اور انہی کاموں میں ناخن کاٹنا بھی شامل ہے تو آج ہم یہ کہیں کہ ہمارا موضوع جو ہے وہ ناخن ہے تو بعض تو ناخن چباتے بھی ہے کھاتے بھی اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں ان مدنی منوں کو بھی آج پکڑنا ہے ہم نے اور ناخن کب کاٹے یہ مدنی گلدستہ دیکھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات ارض کروں گا جو ایسے مدنی منع ہیں جو دانتوں سے ناخن وغیرہ کاٹتے ہیں تو ان کو کہیں نہیں جانے دیں اور جو ناخن نہیں کٹواتے ان کو کہیں نہیں جانے دیں یہ مدنی گلدستہ دکھائیے اچھا جی، چلیے بھائی کچھ چیزیں کاٹی جاتی ہیں جیسے بال درخت کپڑا وغیرہ لیکن ہر چیز کے کاٹنے کے الگ الگ اوزار ہوتے ہیں جیسے ناخن کاٹنے کے لیے ناخن تراش امیر سنت آپ سے سوال ہے کہ کیا ناخن کاٹنا لازم ہے دانتوں سے کاٹ سکتے ہیں نہیں تو کس طرح کاٹے اور جس دن چھ کاٹ سکتے ہیں ناخن کاٹنے کے لیے تو ناخن تراش نیل کٹر یہ ایک مشہور آلہ ہے جو سبھی کے پاس ہوتا ہوگا بلیڈ سے بھی کاٹنے والے کاٹتے ہوں گے اور وہ نائیوں کے پاس ایک لوہے کا کچھ جو آلہ دیکھا ہے وہ اس سے کاٹتے تھے اب بھی ہوتے ہوں گے خدا جانے تو یوں ناخن کاٹنے کے تو اپنے آداب ہیں چالیس دن کے اندر اندر کاٹ لینے چاہیے چالیس دن سے اوپر گزار دینا یہ جائز نہیں گناہ ہے جو ناخن بڑھاتے ہیں لمبے لمبے ناخون رکھتے ہیں یہ کاٹتے نہیں ہیں تو یہ اگر چالیس دن سے زیادہ گزار دیتے ہیں تو گناگار ہیں اور لمبے ناخون پر شیطان بیٹھتا ہے نظر نہیں آتا بیٹھتا ہے اس لیے وہ بھر ناخون جو ہے وہ چالیس دن کے اندر اندر کاٹ لے زیادہ نہ بڑھائے بلکہ جمعے کے دن ناخن کاٹنا یہ مستحب ہے ہر جمعے کو اگر ناخن کاٹے تو سواب ہے مستحد ہے صدر الشریع بدر الطریقہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ قبی فرماتے ہیں منقول ہے جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے یعنی کٹوائے اللہ تعالی اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا اور تین دن زائد یعنی دس دن تک ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے تو رحمت آئے گی اور گناہ جائیں گے بدھ یعنی کے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے کہ برس یعنی کوڑ لیپروسی ہو جانے کا اندیشہ ہے البتہ اگر انتالیس یعنی تھرٹی نائن دن سے نہیں کاٹے آج بدھ وینس ڈے کو چالیسواں دن ہے اگر آج نہیں کاٹتا تو چالیس دن سے زائد یعنی جمعرات کو کاٹے گا چالیس دن تو پورے ہو گئے اب جمعرات تو اکتالیسواں دن آ گیا فورٹی ون والا دن آ گیا تو اب یہ کہ لازم ہے کمپلسری ہے کہ آپ بدھ کو ناخن کاٹ لیں کیونکہ نہیں کاٹیں گے تو گناگار ہوں گے جمعرات تک انتظار کریں گے تو اور چالیس دن پورے ہو جائیں گے تو گنا کروں گے تو مدری منوں کو بھی ناخن کاٹنے کی عادت ڈلوائیں یہ ناخن ترشوانے کا لکھا ہے کٹوانے کا اب میں نے غور کیا اب بھی میری سمجھ میں آیا کہ پہلے ناخن تراش نہیں ہوتے ہوں گے اور کٹواتے ہوں گے میں خود پہلے ایک دور تھا ناخن تراش تو ایجاد ہو گیا تھا میں بلیٹ سے کاٹتا تھا اور دیکھنے والوں کو جرجری ہوتی تھی کا تو میں کاٹ لیتا تھا پریکٹس ہو اور یہ حجام یہ جو ہیئر ڈریسر روڈوں پہ بیٹھے ہوتے تھے میں تو روڈ پر ہیئر ڈریسنگ کرواتا تھا کسی دور میں بچپن میں اپنے اور دو آنے میں تین آنے میں ہو جاتا تھا یار دکان والے اس وقت بھی آٹھ آنے یا اتنے کوئی لے لیتے تھے چار آنے آٹھ آنے تو ان کے پاس ایک لوہے کی وہ بس وہ ایک ہوتی تھی اسٹک چھوٹی سی وہ راڈ اس پہ وہ دھار بنی ہوتی تھی اس سے یہ کاٹ لیتے تھے تو یہ اسی لیے غالباً والی کرام کہ نے بھی ترشوانا ترشوانا کہ وہ ناخن دوسرے کاٹ دیتے ہوں گے اب تو بندہ خود کاٹ لیتا ہے ناخن نیل کٹر رہے آسان کاٹنا ہے جائز بلکہ اسی سے کاٹنا چاہیے اگر بلیڈ سے نہیں آتا کاٹنا اور انگلی کٹ جاتی ہے پھر تو جائز بھی نہیں ہے کہ اپنی انگلی کو کاٹے جبکہ انگلی کاٹتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے وہ اب میں بھی نہیں کاٹ سکتا بلیڈ سے اب عادت نکل گئی ہے پہلے وہ پٹافٹ کاٹ لیتا تھا بلکہ نیل کٹر سے مجھ سے نہیں کٹتے تھے اسی سے کٹتے تھے بلیڈ سے تو جو سیکھے بندہ وہ سیکھ لیتا ہے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 اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کی جو سائیکل صحیح کرتا ہے اس کے پاس جو ہے اس کے حساب سے اوزار ہوتے ہیں اس طرح جو بجلی کا کام کرتا ہے اس کے پاس اس حساب سے اوزار ہوتے ہیں اس طرح جو کپڑے کا کام کرتا ہے اس کے اوزار جو ہے کپڑے سینے کے ایک الگ ہوتے ہیں اب یہ بات بتائیں کہ دانت جو ہیں بعد بچوں نے اس کو اوزار بنایا ہوا ہے ناخن کاٹنے کا ناخن بڑھ رہا ہے بڑھنے بھی نہیں دیتے بس اوقات جو گوشت کے اوپر جو ہوتا ہے نا بالکل جو جڑا ہوا ہوتا ہے ناخن اس کو بھی کاٹتے ہیں اور اتنے باریک باریک سے چھوٹے چھوٹے سے ناخن کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو ابھی ہمیں مدنی چینل پر دیکھ رہے ہوں یہ ابھی بھی لگے وہ کاٹنے میں اور یہ اتنی بری عادت ہوتی ہے اتنی بری عادت ہوتی ہے ان کو بار بار جو ٹوکنا پڑتا ہے کہ ہاتھ نیچے کیجیے ہاتھ نیچے کیجیے اب یہ کہ یہ دانت جو ہیں یہ کھانا <laughs> کھانے کا ادار ہے نا کہ آپ اس سے جو کھانا چباتے ہیں اور پھر یہ آپ کے پیٹ میں جاتا ہے اب یہ کہ ناخن کاٹنے کا اوزار کیا ہے یہ دیکھیں یہ ملاحظہ کیجیے آپ اس سے جو ہے ناخن کٹوائیں گے ایک اوزار دو جگہ بھی تو استعمال ہو سکتا ہے اگر دو جگہ استعمال کر لیا تو کیا آ ہے لیکن اس کا نقصان ہے نا اب یہ ہے کہ آپ نے ناخن کاٹے اب یہ چھوٹے چھوٹے سے پیس ہو جاتے ہیں پھر یہ شاید پیٹ میں بھی اتر جاتے ہوں اور پھر حلق میں پھنس جائیں اور پھر یہ ہے کہ پھر آپ طبیعت بھی آپ کی خراب ہو جائے بیمار تو ہے نا ہمارے پاس ہاں۔ ہاسپٹل بھی تو ہے ہمارے پاس اور مطلب سرجن بھی تو ہے آپریشن کرنے کے لیے پھر پریشانی بھی آپ کی ہوگی سوئی بھی آپ کے لگے گی کڑوی کڑوی دوائیں بھی آپ کھائیں گے آپ دیکھیں بعض چیکنگ ہوتی ہے اسکولوں میں مدارس میں چیکنگ ہوتی ہے کہ ہاتھ پاؤں کے ناخن چیک کیے جاتے ہیں تو میں آپ کو ظاہری بات ہے ابھی اسکول میں ہوں یا آپ مدرسے میں ہوں اس وقت آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں گے آپ اپنے ناخن چیک کیجیے اچھا ناخن چیک کریں ہاتھ کے بھی چیک کریں پاؤں کے بھی چیک کیے کیجیے کیجیے میں تو چیک کیے میں ابھی آپ کی باری ہے مدنی منا آپ چیک کیجئے چیک کیے اچھا بعض کے ناخنوں کے آگے ہے نا ایک کالا سا جو ہے لکی نظر آ رہی ہے یہ آپ کو ڈیزائن لگ رہا ہوگا ڈیزائن <laughs> نہیں ہے یہ کالا کالا سا جو نظر آ رہا ہے آپ کو ناخنوں کے آگے یہ میل ہے اور جو آپ ہاتھ لگاتے ہیں یہ میل پسینہ وغیرہ جو یہ ناخنوں میں جم جاتا ہے اب یہ آپ کو کالا کالا سا نظر آ رہا ہے آپ کے ناخنوں میں یہ میل ہے اب کیا ہوگا ہاتھ تو دھونے نہیں ہے کہ یہ میل وغیرہ نکل جائے اور بعض جو اتنا اندر تک میل ہوتا ہے کہ وہ دھونے کے بعد بھی نہیں جاتا ہے تو آپ نے جو ہے پہلے صحیح طرح ہاتھ دھونا ہے پھر کھانا کھانا ہے اور آپ جو ہے میل آپ کے ہاتھوں میں لگا ہے ناخن بڑے ہیں اب جب آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے میل بھی آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے جراثیم کو بھی آپ کھا رہے ہیں تو پھر آپ کے پیٹ میں درد ہوگا پھر جس طرح کے آپ فرما رہے ہیں نا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو پھر میل آپ اصل ہاتھ سے دھویا ویسے صابن سے ہاتھ دھوئے تو میل نہیں گئی نا تو کھانا کھاتے کھاتے میل تو دھل گیا سارا میل ختم گیا ہاں، کھانا کھایا تو کھانا ہی نظر آ رہا ہوگا آپ کو میل جو ہے آپ کو شاید نظر نہیں آ رہا یہ میل جو ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ دھوتے نا آپ اگر بیسن وغیرہ میں کہیں آپ دھوئیں تو نیچے وائٹ رنگ ہو یا وائٹ کلر کا جو ماربل لگاؤ جب آپ ہاتھ دھوئیں گے نا آپ دیکھیں صابن سے ہاتھ دھوئیں جب آپ ہاتھ دھوئیں گے اس طرح اور پھر پانی ڈالیں گے تو نیچے کالا کالا سا ہو جائے گا تو یہ ایک میل تھا جو کہ ابھی آپ کو نظر آ گیا اگر آپ یہ ہاتھ دھوتے نہیں تو کیا ہوتا یہ سارا کالا پانی جو ہے یہ آپ کے پیٹ میں چلا جاتا اب پیارے مدنی ہاتھ دھو کے کھانا کھائیے اور ناخنوں کی حفاظت کیجیے دانتوں سے جو ہے یہ نہیں کاٹے ٹھیک ہے ناخن کٹ رہے اس کا آپ اسی سے کاٹیے اور جو ہے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نفاست پسند تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کو بے حد پسند فرماتے تھے بے حد پسند فرماتے تھے فرمایا کہ صفائی آدھا ایمان ہے تو ناخن جو ہمیشہ ہاتھ اور پاؤں کے جو ہے سنت کے مطابق کاٹی ہے اچھا ہاتھ کے ناخنوں کا تو شاید آپ نے سنا ہوگا پاؤں کے ناخن کس انداز سے کاٹنا ہے کہ جس طریقے سے یہ آپ کے پاؤں ہیں ٹھیک ہے جی آپ چھنگلی سے شروع کریں گے یعنی چھوٹی انگلی جو ہے یہاں سے ناخن کاٹنا شروع کریں گے پھر یہاں پر آ جائیں گے ٹھیک ہے سیدھے پاؤں سے آپ نے ناخن کاٹنا ہے پھر پہلے چھنگی چھوٹی والی پھر اس سے بڑی پھر یہ پھر یہ یہ پھر پھر اس طرح یہ آپ نے انگوٹھے کا ناخن کاٹنا ہے پھر یہاں سے شروع کریں گے پھر اس کے بعد جو یہاں سے کرتے کرتے پھر آخر والی انگلی چھوٹی والی انگلی کا بھی آپ نے ناخن کاٹنا ہے تو یہ پاؤں کے ناخن کاٹنے کا جو طریقہ ہے اس انداز سے ہم نے ناخن کاٹنا ہے تو جس کے بھی بڑے ناخن ہیں ابھی فوری طور پہ فٹافٹ جلدی سے مدنی منو اور مدنی منو اپنے ناخن کٹوا لیجیے جی ناخن کی بات آپ نے کی ہے بہت اچھی بات ہے یوں سمجھے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہفتہ وار یوم صفائی واہ کیا بات یعنی اور وہ یوم صفائی کا دن ہفتہ نہیں ہوگا وہ ہوگا جمعہ کا دن جمعہ کا دن جمعہ کا دن جمعہ کی نماز کی تیاری ہو یعنی آپ جو سمجھے کہ آپ نے خود اپنے آپ کو ہی دھونا ہے سب سے پہلے کچھ تیل بھی لگائیں کچھ سرما بھی لگائیں کچھ آپ صابن بھی لگائیں اور تیار ہونے کے بعد آپ ناخن آپ کے جو ہے ویسے ناخن کاٹنے کا جو ٹائم ہے وہ نماز جمعہ کے بعد ہے نماز جمعہ پڑھ لی اس کے بعد آ کر ناخن کاٹنے تو اب یہ جو ناخن آپ نے کاٹنے کا ایک طریقہ بیان کیا ہاتھ کا بھی طریقہ آپ نے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن نہیں کاٹا تھا اس کو بھی کاٹ لینا ہے ایک طریقہ یاد کرنے کے لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ انداز کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے اب صرف جو ہے آپ نے انگوٹھا ہٹا دیں ادھر سے شروع کرتے ہوئے آئیے ادھر کا ناخن کاٹتے ہوئے یہاں پر آ جائیے اب جو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا آپ نے ناخن نہیں کاٹا تھا اس کو کاٹ لیجئے ٹھیک ہے تو نیت کر لیجئے کہ جب بھی ناخن کاٹیں گے یا کٹوائیں گے تو سنت کے مطابق اور یہ تو ایسا طریقہ ہے کہ ایسے پیاری بات ہے کہ یہ سنت اور بھی ہوں گی لیکن میرے ذہن میں یہ سنت ایک ایسی ہے کہ ہمیشہ اس پر عمل ہو سکتا ہے اس ترتیب جو ہے آپ نے جو ہے کھانا بسوکات یہ ہے کہ بندہ سنت کے مطابق بیٹھ کے نہیں کھا پاتا یعنی کہ بسوقات جو ہے بحتی آتی ہو جاتی ہے کہ کھڑوں کے پانی پی لیتے ہیں لیکن ناخن کاٹنا ہے آپ نے صرف ترتیب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں جب بھی ناخن کاٹوں گا اسی طریقے سے کاٹوں گا مدنی منو اور مدنی منو ذہن بنا لیں کہ جب بھی ناخن کاٹیں گے سنت کے مطابق کاٹیں گے کوئی ایک سنت تو ایسی کہ جب بھی میں نے یہ کام کیا سنت کے مطابق کیا ہے تو میرے خیال میں یہ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے اس سنت پر عمل ہو سکتا ہے بس ناخن تو کاٹنا ہے لوگ ناخن کاٹتے ہوں گے جن کو سنت معلوم نہیں ہے وہ شاید اپنی مرضی سے کبھی سنگری کا کبھی سنگری کا یا ترتیب بار چلتے ہوئے کاٹ دیتے ہوں گے لیکن یہ ناخن کاٹنے کی سنت ایک ایسی پیاری سنت ہے اور اتنی آسان ہے اتنی آسان ہے بس ذہن میں ہونا چاہیے اور جب میں عادت میں آ جائے گی آپ کے تو آپ چاہتے ہوئے بھی جو ہے دوسرے انداز سے ناخن نہیں کاٹیں گے یہ جو آپ کو طریقہ بتایا گیا نیت کر لیں کہ جب بھی ناخن کاٹیں گے تو ان شاء اللہ سنت کے مطابق ہی ناخن کاٹیں گے دو بازری پولیس تو یہ بھی ایڈ ہوں گے کہ جب بھی اس طرح کاٹ رہے ہوں گے تو یہ کہ عادت ایز پریکٹس یہ ہو گئی یہ چیز کی وجہ سے نہیں کاٹ رہے بلکہ اس وقت توجہ یہ ہونی چاہیے کہ یہ سنت ہے اور سنت کی وجہ سے کاٹ رہا ہوں اور دوسری بات جو پیر ہے اس کے ناخن کاٹنے کا منقول طریقہ یعنی روایتوں میں بیان کیا گیا حدیث میں بیان کیا گیا علماء نے بیان کیا کہ یوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کاٹے تھے ناخن اس طرح کی بات منقول نہیں ہے ہاتھ کے ناخن کاٹنے کی تو روایتیں ہیں کہ یہ بات اس طرح آ گئی کہ یہ اس انداز سے آپ نے اپنے ناخن جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ اپنے ناخن کے اس حصے سے دوسروں کو نوازا تھا یہ باتیں تو ہے اور یہ چیز جو ہے یہاں ویسے ایک ضمنی بات یہ کہ سرکار علی صلاحت والسلام کی ذات ایسی تبرک ہے کہ اگر آپ کے بال بھی جسم سے جدا ہوئے تو وہ بھی تبرک ہے آپ کے ناخن شریف بھی اگر جسم سے جدا ہوئے وہ بھی تبرک ہے تو سرکار علی صلاحت والسلام کی یہ تبرکات صحابہ کرام علی مردوان اپنے پاس رکھا کرتے یہاں تک کہ وسیعتیں کرتے کہ میری قبر میں سرکار علی صلاحت السلام کے یہ تبرکات داخل کیے جائیں تو یہ بہت پیارے تبرکات تم خاک مدینہ میرے لاشے پہ چھڑکنا ہاں، ہاں۔ تم خاک مدینہ میرے لاشے پہ چھڑکنا اور ملنا کفن پر جو ملے ان کا پسینہ ماشاء اللہ تو پیر کا طریقہ چونکہ منقول نہیں ہے تو جس طرح وضو کے اندر خلال کیا جاتا ہے اسی ترتیب سے یہ ناخن کاٹے جاتے ہیں اور بدھ کے دن ناخن کاٹنے کے معاملے میں بھی بات بیان کی کہ نارمل کوشش کرنی چاہیے کہ بدھ کو اس طرح ناخن نہیں کاٹنے چاہیے دیکھیے بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ یہ تو آپ کو کاٹنا پڑے گا اور بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ کاٹنا نہیں پڑے گا پھر بھی ہو رہے ہوتے ہیں سانس بلا تکلو سانس لینا ہوتا ہے کتنے سانس لے ہوں گے آپ کے سلسلے میں یہ تو گنے بھی نہیں ہوں گے اب اسی طرح بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو ہو جاتے ہیں اب ہو جائیں تو اس کے آداب کیا ہے مثلاً چھینک آ گئی جی تو اب کیا ہوگا ناخن تو کاٹ لیں لیکن ایسی چیزوں میں بھی اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور چھینک کے وقت کیا کرنا ہے آئیے مدر گلدستہ دیکھتے ہیں جب چھینک آئے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے دو فرامی نے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمبر ایک اللہ اجزا کو چھینک پسند ہے اور جمع ہی ناپسند ہے جماعی کو پنجابی اوباسی کہتے اباسی کہتے کرتے یہ اوباسی کہلاتے اب یوں بھی سب نہیں کرتے یوں کرنا چاہیے سر آڑے ہاتھ پشت پھر اس کی کب سیدھے ہاتھ کی کب الٹے ہاتھ کی چلو جمن نرس کر دوں نماز میں جب یعنی یہ ہوتی ہے شیطان کی طرف سے انبیاء کرام کو نہیں آتی علیہ السلام تو السلام تو جب بھی یہ آئے تو اس میں آواز نہیں پیدا ہونی چاہیے اور کرتے نا تو یہ شیطان کہکا مار کے ہنستا ہے تو جب جب ماہی آئے تو تصور کرنا چاہیے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کو نہیں آتی تھی تو انشاءاللہ اللہ رک جائے گی مزید اس کے روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر کے دانتوں سے نچلے ہونٹ کو دبا لے یوں کر کے روکے اچھا یا وہ الٹے ہاتھ کی پشت سے روکے نماز میں ہو قیام میں ہے تو سیدھے ہاتھ کی اور اس کے علاوہ الٹے ہاتھ کی پشت یعنی یہ پیٹھ سے روکے جمائی میں یہ تھوک اڑتا ہے یہ شیطان کا جاگ ہے تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھینک کے بارے میں آپ نے سنا کہ اللہ عز و جل کو چھینک پسند ہے اور جمع ہی ناپسند نمبر دو جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمد للہ کہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین اور اگر رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے یا رحم اللہ اچھا، چھینک جب آئے تو کیا کرے بندہ چھینک کے وقت سر جھکائیے منہ چھپائیے اور آواز آہستہ نکالیے چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے بعض لوگ بہت زوردار چھینک کے مارتے ہیں آگے پیچھے بھی اگر کوئی بیٹھا ہو تو ہل جائے تو یہ حرکت نہ کی جائے عادت بنانی ہوگی سیریس لیں گے تو عادت بنے گی بعضوں کی عادت ہوتی ہے ٹھیک آنے پر الحمد کہنا چاہیے خزان العرفان صفحہ نمبر تین پر تحتاوی کے حوالے سے چھینک آنے پر حمد الہی کو سنت موقعہ لکھا ہے یعنی الحمد للہ کہنا ہے اللہ کی حمد کرنا یہ سنت موقع لکھا ہے نور العرفان میں بھی لکھا ہے سنت موقع بہتر یہ کہ الحمد للہ رب العالمین یا الحمد للہ کل خال کہے چھینکنے والے کی حمد سننے والے پر واجب ہے کہ فوراً اللہ کہے اس کے معنی ہے اللہ تجھ پر رحم فرمائے اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے جواب سن کر چھینکنے والا کہے یا فر اللہ و ولکم یعنی اللہ جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے یا یہ کہے اللہ اللہ بالکم یعنی تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے اچھا پہلے جو یار ہم کہنا یہ تو ہے واجب کب جب چھینکنے والا کرے نا اس اس کو چھینک آئی نے کہا تو اب سننے والے کے لیے یہ واجب ہو گیا کہ وہ یرحم اللہ کہے اور اتنی آواز سے کہے کہ جس نے چھینکا وہ سن لے اب یرحم اللہ نہیں کہے گا تو گناگار ہوگا واجب اب یہ عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا نہیں یہ یرحم اللہ کہنا آتا ہے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 ہے دلچسپ معلومات تو یہ چھینک کے وقت جو آنکھیں چاہے کوئی ایسے بھی یوں کر کے بیٹھے لیکن چھینک آئے گی تو لازمی طور پہ اس کی آنکھیں جو ہے وہ بند ہوں گی پلک جھپکنا جس کو کہتے ہیں تو اور یہ چھینک جو ہے یہ ہے اچھی لیکن اس کی آواز جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور اسی طرح ایک ڈکار آتی ہے یہ بھی بچوں کو جو ہے بڑی تیز ڈکار آتی ہے بعض بڑی تیز آواز نکالتے ہیں تو جب بھی یہ آواز آئے تو ان کو کوشش کر کے جو ہے دبانا چاہیے اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے کس کو چھینک آئی سب سے پہلے آئی حضرت آدم علیہ نبینہ والسلام کو چھینک مبارک آئی یہ کہ جب اللہ تبارک نے آپ کا پتلا مبارک بنایا تو اب اس میں روح مبارک ڈالی تو اب جب روح جو ہے آپ کی ناک تک پہنچی تو آپ کو چھینک آئی پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ آپ کی روح مبارک جو ہے آپ کی زبان اقدس تک پہنچی تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا الحمد للہ تو سب سے پہلے چھینک کس کو آئی حضرت آدم علیہ السلام کو اور آپ کی زبان سے پہلا لفظ کیا نکلا الحمد تو جب ہمیں بھی چھینک آئے اور تو کیا کہنا چاہیے الحمد اور بہترین الفاظ کیا ہے الحمد ہی رب العالمین کے ہیں پیارے مدری منو اس کا ہم آپ کو عملی طریقہ جو ہے کر کے دکھاتے ہیں کہ میں اماد بھائی چھینک کی طرف جا رہا ہوں آپ بھی تیار ہو جائیں اب یہ دیکھیں کہ جیسے مجھے چھینک آئی یہ آرٹیفیشل ہے بناوٹی ہے اب جیسی بھی چھیک ہے آپ اس کو سمجھیے گا چھیک ٹھیک ہے اب یہ کہ منہ بھی آپ نے جو چھپانا ہے نا نیچے کی جانب لے کر آنا ہے وہ بچے اچھے ہوتے ہیں کہ ان کے یہاں پر جو ایک رومال جو ہے لٹکا ہوا ہوتا ہے جب چھیک وغیرہ آتی ہے تو وہ اس کے اندر جو ہے چھپا لیتے ہیں پھر جو گندگی وغیرہ ہے سے صاف کر دیتے ہیں تو رومال وغیرہ رکھنا چاہیے اب یہ ہے کہ جیسی چھیک آئے الحمد للہ رب العالمین یغفر اللہ لنا ولکم ٹھیک ہے میں نے دو باتیں دو دعائیں پڑھی آپ نے تین کام کیے نا ایک چھینکے اور دو باتیں بولی دو باتیں بولی ہیں ٹھیک ہے اب اس کو دوبارہ دیکھ لیے الحمد للہ رب اللہ یرحم اللہ لنا ولکم تو جس کو چھینک آئے گی وہ تو کیا کہے گا الحمد للہ رب العالمین اور جو سنا ہے اس پر باجی بھی کہ وہ کہے یرحمک اللہ اب میں آپ کو غسپاک رحمۃ اللہ تعالی کی کرامت سناؤں اس پاک رحمت اللہ تعالی کے ابھی اپنی والدہ کے پیٹ میں ہی تھے اور آپ کی والدہ محترمہ کو چھینک آتی آپ کہتی الحمد تو غو سے پاک رحمۃ اللہ تعالی پیٹ میں سے جواب دے دیا کرتے تھے یار ہم کیا شان ہے غو سے پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اور یہ بلی دیکھتے ہیں میاؤں میاؤں جو کرتی ہے یہ کیسے پیدا ہوئی یہ بھی چھینک سے پیدا ہوئی ہے اور شیر کو چھینک آئی تھی شیر کو چھینک تو بلی آ گئی تھی تو یہ بلی بھی جو ہے یہ چھینک کی وجہ سے پیدا ہوئی تو چھینک ہے اچھی لیکن چھینک کی آواز جو اچھی نہیں ہے تو اس کی آواز کو دبانا چاہیے اور یار ہم قلعہ اس لیے کہتے کہ کلّلہ جو جواب ہے وہ مرد کے لیے اور قلعہ کا جواب جو ہے وہ عورت کے لیے ہوگا اور ہم اب آپ کے سلسلے کے اختتام کی طرف آئیں گے لیکن آج جو آپ کا مدنی گلدستہ ہے وہ آپ کو دکھانا پڑے گا ہم کو ناخن کاٹنے کا عملی طریقہ جو امیر السنت نے کیا سبحان سبحان اللہ وہ آپ عملی طریقہ دکھائیں گے اور ایک اور چیز بھی ہونی چاہیے جو چھینک کی بات ہوئی نا ایک ایسے مدنی منع کا بڑا پیارا سا منظر ہے کہ اس کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ للہ بالکل چھوٹے سے مدنی منہ ہاں۔, ہاں یہ تو مدنی منوں کو دکھانا چاہیے کہ اتنا چھوٹا سا مدنی منا ہے چلے ابھی دکھا دیتے ہیں جی امیر السنت کی برگاہ میں عرض ہے چھینکنے میں کیا حکمت ہے جواب سے نواز دیں سائنسی حکمت یہ پڑی ہے کہ دماغ کی رگوں میں ہوا رک جاتی ہے تو چھینک آتی ہے اور چھینک کے پریشر سے وہ ہوا نکل جاتی ہے اگر یہ ہوا رکی رہے تو فالش کا اٹیک ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے چھینک بھی اور اگر چھینک آتی ہے تو ہمارے لیے سنت بھی ہے نا الحمد کہنا اور چھینک پر کسی نے الحمد کہا تو سننے والے پر یہ واجب ہو جائے گا کہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کتنی پیاری بات ہے کہ چھوٹا سا مدنی منا ہے وہ کہہ رہا ہے الحمد تو پیارے مدنی منو دیکھ لیں آپ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 کے تعلق سے عرض ہے چالیس دن کے اندر اندر ناخون تراش لینا چاہیے چالیس دن سے زیادہ دیر لگا دینا گناہ جو لوگ لمبے ناخون رکھتے ہیں یا آستائی بہنیں رکھتی ہیں وہ توجہ فرمائے کہ لمبے ناخون یہ شیطان کی نشست گاہ اس میں شیطان بیٹھتا ہے روزانہ ناخون تراش دے کے الگ الگ فضائل منگل کے دن ناخون تراشنا سبحان اللہ بیماری جاتی ہے اور شفا آتی ہے خود براشنے کا طریقہ بھی سن لیجیے ایک منقول طریقہ یہ اور دعا لیے جہاں چاہیے انگوٹھا چھوڑ دیجیے شہادت کی انگلی اس کو شہادت کی انگلی کہتے ہیں اس سے شروع کر کے لائن سر وہ انگوٹھے تک آپ ناخن کر دیجیے اس کے بعد آخر میں سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا اس کا نفل ترشنی سیدھے ہاتھ سے شروع ہوا سیدھے ہاتھ ہی بس ختم ہوگا بعض لوگ ناخن کھانے کی کوشش کرتے کاٹتے رہتے یہ بھی منع اور اس سے برس یعنی کوڑ کی بیماری پیدا ہوتی ہے سفید سفید آپ نے دیکھے ہوں گے تو اس سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے بچے بھی کرتے رہتے ہیں بعض بڑے بھی کرتے ہیں بچوں کو بھی پیار محبت سے سمجھا ورنہ کوئی ایسی بے سرل کڑوی چیز ان کے انگلیوں پہ لگا دے تو بچہ جب ڈالے گا منہ میں تو اس کو ذرا کڑواٹ لگے گی تو وہ امید ہے اس کی عادت نکل جائے گی پاؤں کے ناخن تراشنے کا طریقہ دیکھ لیجیے بہتر یہ کہ سیدھے پاؤں کی چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور ترتیب بار انگوٹھے پر ختم کریں اب الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے ترتیب بار چھوٹی انگلی پر ختم کر دیجیے